عرش الرحمن وقال رسول الله الله الله صلى عليه عليه وسلم أبغز أبغز أبغز المباح الحلال إلى أو كما قال الصلاة والسلام قابل احترام علماء احترام اور دینی ذمہ دار حضرات ہیں اسی طرح وہ کلا حضرات آپ سب حضرات کو اس لیے یہاں بلایا گیا ہے کہ طلاق دینے کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں جو ہم کو ہدایات دی گئی ہے ان ہدایات کو ہم اچھی طرح سمجھیں اور پھر اپنے عوام تک ان کو پہنچانے کی کوشش کریں سمجھدار حضرات سے یہی توقع ہے کہ وہ غور سے سنیں گے اور پوری بات سمجھیں گے اور اس کو اپنے عوام کے کو سمجھانے کی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنے رشتے داروں کو سمجھانے کی پوری پوری کوشش کریں گے طلاق کے سلسلے میں حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں ایک حدیث بیان کی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کی تشریح کی ہے پہلے میں اس کو آپ حضرات کے سامنے سنانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق ایک ساتھ دے دی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی پر بہت غصے ہوئے اس پر گزدناک ہو کر کھڑے ہو گئے فقام غزبان تین طلاق کی ایک ساتھ اس نے دے دی اس پر آپ کو اتنا گسا آیا کہ بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے اور فرمایا ابو بے کتاب اللہ ولا نہ ازہوری کو کیا اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے جبکہ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں میرے ہوتے ہوئے میرے سامنے اللہ کی کتاب اور قرآن یعنی قرآن سے کھیل ہو رہا ہے معلوم ہوا کہ ایک ساتھ تین طلاقیں دینا یہ اللہ کے قرآن پاک کے ساتھ کھیل کرنے کے برابر ہے کوئی آدمی قرآن پاک کے ساتھ کھیلے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہمارا ایمان اس کو برداشت نہیں کرے گا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ تین طلاق دینے کو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کرنا قرار دیا اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک ساتھ تین طلاق دینا کتنا بھاری گناہ ہے آج کل ہم لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی نے اس حدیث کی تشریح میں جو بات لکھی ہے وہ جملہ مجھے سنانا ہے کہ ہمارے زمانے میں خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں عام طور پر جو لوگ طلاق دیتے ہیں تو اس میں نوے فیصد یعنی نیو تکا تین طلاقیں دیتے ہیں نیو ٹکا جو ہے طلاق دینے والے جو ہے تین طرح کے ایک ساتھ دے دیتے ہیں اور اس کو گنا بھی نہیں سمجھتے یہ جملہ خاص حضرت کا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں واقعہ یہی ہے کہ تین طرح کے دینے کو لوگ گنا نہیں سمجھتے ہیں اور زیادہ تر تین طرح کے دی جاتی ہے یہ دونوں بات بالکل حضرت کی ہمارے ہندوستان کے حالات کے سامنے رکھ کر کے صحیح بات ہے ارے بھائیوں آپ خلاف ہو میں آپ کو اللہ کا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایک ساتھ تین طلاق کے دینا قرآن و حدیث کی روشنی میں حرام ہے اس کے لیے حرام کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں سور طلاق کی ان آیا اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے تفصیل کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ایک ساتھ تین طلاق دینا حرام ہے حرام ہے یعنی کتنا بڑا بھاری گنا حرام کام آدمی دوزک آدمی کو دوزک کا مستحق بنا دیتا ہے اتنا بڑا گنا ہے اور آگے جملہ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس پر امت کا اجماع یعنی اتفاق ہے امت کے اندر چار جو امام ہے چاروں امام اس بات پر متفق ہے کہ ایک ساتھ تین تلا کے دینا حرام ہے جب چاروں امام اس پر متفق ہے تو یہ قرآن و حدیث کا ایسا پکا فیصلہ ہے کہ اس کو اگر کوئی حرام نہ مانے ایسے قطعی حرام چیز کو حرام نہ مانے تو وہ ایمان سے خالی ہو جائے گا ایمان سے خالی ہو جائے گا اس کو جو چیز ایسی پکی حرام درجے کی ہو اس کو حرام نہ مانے گنا نہ مانے اس لیے یہ پیغام تمہیں اپنے عوام تک پہنچانا ہے کہ بھائی ایک ساتھ تین طلاق دینا حرام ہے اور یہ بات اتنے بڑے ہندوستان کے مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہندوستان سے جب پاکستان چلے گئے پاکستان بن جانے کے بعد تو وہاں کے مفتی اعظم سب سے بڑے مفتی تھے انہوں نے لکھی ہے اپنی تفسیر معرف القرآن میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے اسی طریقے سے شامی جو فتوی کی معتبر کتاب ہے تمام مفتی حضرات اس کا حوالہ دیتے ہیں اس میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ ایک ساتھ تین طلاق سے بدعی ہے اور بدعی سے مراد حرام ہے یہ بات بھی انہوں نے صاف لفظی میں لکھی ہے تو جس چیز کے حرام ہونے کو ایسے بڑے بڑے لوگ صاف لفظوں میں لکھتے ہو اس کو کوئی آدمی حرام نہ مانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کرنا قرار دیا ہو اور اس پر غزب ناک ہو کر کھڑے ہو گئے ہو ایسے کام کو ہم لوگ معمولی سمجھیں بلکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تین طلاق کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا ایک طلاق سے کام ہی نہیں چلے گا ایسا سمجھتے ہیں یہ کتنی بڑی ناواقفیت ہے کتنی بڑی جہالت ہے ارے طلاق تو طلاق دینے کا سب سے اچھا طریقہ صحیح طریقہ قرآن نے جو بیان کیا ہے اور اس کے لیے سورہ طلاق نام کی صورت اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ طلاق دینے میں گڑبڑ کریں گے طلاق دینے میں افراد و تفریق کریں گے اور غلط طریقہ اپنائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں مستقل ایک سور طلاق نام کی صورت اتاری اس کا نام سور طلاق رکھا اور اس میں طلاق دینے کا طریقہ بتایا طلاق دینے کا طریقہ بتایا قرآن میں چوبیس اٹھائیس کے بارے میں سور طلاق ہے اس کی پہلی ہی آیت پہلے ہی رقو میں پہلی آیت ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے اے نبی آپ اپنی امت کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دیجیے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو تم ان کو ایک طلاق دو صاف لفظوں میں ایک طلاق دو اور دوسری مت دو ایک طلاق دو ایک طلاق سے بھی تمہارا کام چل جائے گا اور وہ طلاق دینے کے لیے بھی وقت اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ایسا نہیں کہ تم تم گسا ہو اس وقت طلاق دے سکتے ہو ایسا نہیں ایسی اجازت نہیں دی جھگڑا ہو اس وقت تم طلاق دے دینا ایسی اجازت نہیں دی بلکہ طلاق دینے کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے طے کر کے اس آیت میں بیان کر دیا جیسے نماز کا وقت اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے کہ اس سے پہلے آدمی نماز پڑھے گا وقت ہونے سے پہلے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی روزے کا وقت طے کر دیا رمضان کا مہینہ اسی طرح حج کا وقت طے کر دیا تین دنوں میں ہی حج ہوگا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا بھی وقت طے کیا ہے اور وہ کیا وقت طے کیا ہے فصلتی ہند اس میں علماء فرماتے ہیں کہ لام وقت کے معنی کے لیے ہے طلاق دینے کا وقت بتانے کے لیے لام عدت ہند کے اندر لام جو ہے وہ وقت بتانے کے لیے ہے کہ طلاق کب دو گے جب تمہیں عورتوں کو طلاق دینی پڑے مجبوری میں تو کب دو گے ان کی پارٹی کا زمانہ چل رہا ہو اس میں تم طلاق دینا حیض کی حالت ماہواری کی حالت میں طلاق مت دینا آج کل ہمیں مسئلہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ماہواری عورت کی چل رہی ہے اس وقت طلاق دینا جائز نہیں ہے گناہ ہے ہمیں تو یہ مسئلہ ہی معلوم نہیں اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ بتا دیا کہ حیض کی حالت میں ماہواری کی حالت میں طلاق مت دینا پاکی کا زمانہ چل رہا ہے اس میں طلاق دینا اور اس میں بھی ایک قید اور لگائی ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کی ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک قید اور لگائی ہے کہ پاکی کے زمانے میں بھی صحبت نہ ہوئی ہو تو تم تلاش دینا اور اگر صحبت ہو گئی ہو تو اس پاکی کے زمانے میں بھی طلاق مت دینا یہ حکم ہے اللہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ہمارے لیے یہ فائدے ہیں اس اس, اس کی ہم پابندی کریں گے طلاق دینے میں اس کی رعایت کریں گے تو پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ طلاق جس سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے طلاقوں کی کثرت جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے بہت زیادہ باپ باپ پر طلاقیں ہوتی ہیں اس سے ہم بچ جائیں گے کیسے بچ جائیں گے سب سے پہلے تو تین طلاقوں کو حرام کر دیا ایک ساتھ تین طلاق دینے کو حرام کر دیا اسی طرح دو طلاق ایک ساتھ دینے کو بھی حرام کر دیا یہ مسئلہ بھی شامل میں لکھا ہوا ہے تو کوئی بھی اس حرام کی وجہ سے ایک ساتھ تین طلاقیں نہیں دے گا تو یہ نبے فیصد جو تین طلاقیں پڑتی ہیں وہ سب ختم ہو جائے گی کہ نہیں ارے نبے فیصد جو نیو ٹکا جو تین تلاک آلو جو ریو ہے یہ تو ختم کہ نہیں بھی حرام سے تو نے تین تلاخ تو آلو تلاک بھی ایک آتی نہ حرام سے تو آپ بچی تو آٹھ اوشی تھے کہ نہ ارے نیو ٹکا تو ٹکا بچی رہی دس ٹکا بچی رہی ایمو بھی حکم یہ حالت نہیں چالتی ہو یہ میں طلاق آلوی حرام سے اور جھگڑوں تو تھو حیض کی حالت میں عورت نہ حیض کی حالت چالی دیتے یہ حالت میں غصہ آیا شوہر نہ جھگڑو تھو آپ مسئلہ انہیں خبر سے کہ حیض کی حالت میں تو طلاق آدمی حرم سے تو آلسے پسند نہ آلے تو بچی دیکھ نہیں آ طلاق آ طلاق بھی بچی نہیں آوا چائے واقعہ پیش آوشی تو آپ બધા લોકો તલાકથી એટલા માટે બચી કે ભાઈ હવમ તો હેજની હાલત હતો અચ્છા آ مسل تم نکا جی آج پہلی وقت جانا چار دیو آ مسل بتا دےجو سب بتا دوں خبر نہ ہو یاد رکھتے کہ میری ہیزنی حالت چالیس تم گسا جگڑا کراؤ تو یہ کہرے میری ہیڈ چالیس ہے تم تو آ مسل لائن بتا تو مفتی صاحب نے مسل بتا کر لائن بتا دوں تو مجھے تمہیں کلاکر رہنا چاہ તો એ તમારું રોકશે તો આ તલાક તમારી ઘર તમારું ભાગવાથી બચી જાય બચી જાય કે નહીં તલાકની કસરત ઓનાથી ઓછી થઈ જાય કેમ કે એ વખત જ્યારે તલાક તમે ના આવો અને પછી પાકીનો જમાનો આવશે એ વખત તો ગુસ્સો ઉતરી ગયેલો છે યા બિલકુલ સુલા થઈ ગયેલી છે તો પછી તલાક થાય ના થાય તો બચી જઈ નહીં તલાક એવી રીતે અગર એની પાકીનો જમાનો ચાલી રહ્યો છે ایک خوا سوبت سے اور تم کئی کہ جمنا ایک خوش سوبت تھی جائے تو یہ تلاک بھی ہر مک تہیم سے کہتا ہر کتابوں لوگ ہر آپ جو ہر بولج تو پھر یاد رکھا سا ارے آ جانا چاہیے تلاک بند جانے پاکی جمان بجے آس تربیت لے سکے تو تلاک آ گھر بچی جائے کہ نہی جائے تو آج دس ٹکٹ تلاک واچی دیتم ایک واقعہ حدیث کو تمہیں ابراؤ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یعنی بیوی نا حیض نے حالت میں طلاق لی تھی ماہواری نے حالت میں طلاق یہ خبر نہ تھی مسئلہ نہیں تو آپ بھول جانا تھی صحیح پر ایک طلاق لی تھی تو یہ نا والد صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے پان مسلو پوچھو آیا કે મારા છોકરાએ એની બીવીને માહવારીની હાલતની તલાક આલી દીધી છે તો એનો શું હુકમ છે તો આના ઉપરથી અલ્લાહનો નબી શાસ્ત્ર ગુસ્સે થઈ જાય તગયઝ અલૈહ ગુસ્સે થઈ જા અને કીધું કે હેજની હાલતમાં એને તલાક આલી દીધી અરે એ તલાકથી રૂજુ કરી લે એ તલાકને પાછી ખેંચી લે એટલે એમ કહી દે કે હું તને મારા નિકામો પાછી લઈ છું یہ دے تو یہاں بیلاک آپ فائدہ آپ کہہ ہے نکاموں پاسی لگی ہو تو نکاح بڑا پڑھت نائم چالی ہے تو نکاح نہ بڑھا کر خالی ایک کہہ دے کہ مکاموں پاسی لو چھو تو یہ میرا بیبی بنی جائے یہاں گھرس چالو اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے لیے واجب ہے کہ اس طلاق کو واپس لے لے رجوع کر لیوے یہ واجب کے درجے میں لکھا ہے یہ مسئلہ اس حدیث کے ذریعے سے یہ مسئلہ نکالا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو حکم جو ہوتا ہے اس میں اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے واجب ہو ہے کہ اس کو واپس لے لے ہم لوگ جو ہے حیض کی حالت میں طلاق دے چکے ہوتے ہیں اور یہ پتا بھی نہیں ہے کہ واجب ہے واپس لینا گنا بھی نہیں سمجھتے اس کو ارے یہ سب قرآن و حدیث کے سے نکالے ہوئے مسائل کو جاننا کتنا ضروری ہے اچھا اگر کسی نے اس طرح حیض کی حالت میں ایک طلاق دے دی اور مسئلہ معلوم ہوا تو اس نے رجوع کر لیا تو دونوں میاں بیوی بن گئے کو دو ہی طلاق دینے کا اختیار رہے گا ایک طلاق جو پڑ گئی اب اس کا اختیار ختم اب دو طلاقوں کا ہی اس کو اختیار رہے گا دو دینے سے وہ تین پوری ہو جائے گی اور تین پوری ہونے کے بعد معاملہ بھینکر ہو جاتا ہے بہت خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے تین طلاق دینے کا معاملہ اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے مہربان ہے ہم ایمان والوں کی معاشرتی زندگی میاں بیوی کی زندگی کو باقی رکھنے کے نکاح باقی رہے طلاق کی نوبت نہ آوے اس کے لیے کیسی کیسی ہمارے ہمیں طریقے بتائے اگر میاں دیوی میں ان بناؤ ہو جائے تو ان بناؤ کو ختم کرنے کے لیے آپس میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں ان کو بتائی چار تدبیریں بتائی چار کام کرنے کے بتائے یہ چار کام کرو گے تو آپس میں جوڑ ہو ہو جائے گا طلاق تک معاملہ پہنچے گا ہی نہیں اور اگر یہ چار کام کرنے کے بعد بھی آپس میں جوڑ نہ ہو دلوں کا جوڑ نہ ہو طبیعتوں میں جوڑ نہ ہو اور طلاق کی نوبت آ ہی جائے تو طلاق دینے کا ایسا طریقہ بتایا قربان جائیے اللہ کے اوپر کہ انہوں نے کیسا طلاق دینے کا بہترین طریقہ اس امت کو دیا ہے کہ اس اس میں اس کی تلافی ممکن ہے تلافی یعنی اس کو اس کا اثر طلاق کا ختم کر دینا اور دونوں کا میاں بیوی بن جانا آسان ہے ایسا طریقہ بتایا وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی طلاق دو اور پاکی کے زمانے میں جس میں صحبت نہ ہوئی ہو اس میں دو یہ سب قیدے لگا دی اب جب آدمی ان باتوں کی رعایت کرتے ہوئے ایک طلاق دے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ اس کے تین فائدے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ عدت کے اندر ایک طلاق دینے کے بعد میں بھی اس کی عدت تین حیض تک رہتی ہے تین ماہواری تک اس کی عزت رہتی ہے تو اس زمانے میں یہ اگر شوہر واپس بیوی کو لینا چاہے تو لے سکتا ہے نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آسانی سے دونوں کا جوڑ ہو جائے گا یہ پہلا فائدہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر مان لو کہ عدت پوری ہونے تک شوہر نے رجوع نہیں کیا عزت پوری ہو جانے کے بعد عورت شوہر کے نکاح سے الگ ہو گئی اب وہ دوسری جگہ شادی کرنے کے قابل ہو گئی دیکھو ایک طلاق دینے سے بھی عورت دوسری جگہ شادی کرنے سے قابل ہو جاتی ہے جب عزت پوری ہو جائے اور شوہر نے رجوع نہ کیا ہو تو وہ بے شوہر سے بے تعلق ہو جاتی ہے تین طلاقیں دینا ضروری نہیں ہے دوسری جگہ عورت کے شادی ہونے کے لیے تین طلاقیں دینا ضروری نہیں ہے ایک طلاق دی ہے اور اس کی عزت پوری ہو گئی تو اب اس کے بعد وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے ایک طرف عورت کے لیے سہولت بھی ہے کہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہے تو اس کے لیے راستہ کھلا ہے اور ایک طرف مرد اگر پچھتا دے اور اس کو اپنے نکاح میں دو بارہ لانا چاہے اور عورت بھی پچھتا رہی ہے اسی مرد کے نکاح میں جانا چاہتی ہے چونکہ بچے ہو گئے ہیں اب بچوں کی تربیت اسی وقت ہوگی جب یہ دونوں کا دوبارہ جوڑ ہو جائے میاں بیوی بن جائے تب یہ جوڑ ہوگا تب ان کی تربیت صحیح طریقے سے ہو سکے گی اس لیے عورت بھی پچھتاتی ہے اور مرد بھی پچھتا رہا ہے کہ دوبارہ ہم دونوں میاں بیوی بن جائے تو یہ چونکہ ایک طلاق دی تھی اس لیے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب عزت پوری ہونے کے بعد بھی آپس میں صرف نکاح کر لینا کافی ہے صرف نکاح کرنا کافی ہے میرا بھی بن جائے گی تو کتنا اچھا رستہ ہے ایک طلاق دینے کا فائدہ کتنا آسان کتنا آسانی سے دونوں میاں بیوی بن گئے بلکہ ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں اگر تم لوگ غور سے میری طرف دیکھو گے تو میں سمجھا سکوں گا اور میں نہیں سمجھا سکوں گا طلاق کا وقت پاکی کی حالت ہے اور ناپاکی کی حالت میں حرام ہے اور اب آپ نے اس طرح کی نماز ہاں، کی رکھتے ہیں ہاں، برابر ٹھیک ہے یہ میں نے ابھی جو بات کہی تھی کہ جیسے نماز کا وقت اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے نماز سے پہلے اس وقت سے پہلے کوئی آدمی نماز پڑھے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی طلاق کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے پاکی کا اس میں اگر کوئی طلاق نہ دے حیض کی حالت میں دے دے تو وہ طلاق نہیں پڑے گی اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اگر طلاق دے گا تو حرام کا گنا اس کو ہوگا حرام کا گنا اس کو ہوگا اور طلاق تو پڑ جائے گی طلاق تو پڑ جائے گی اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کروایا ہے پڑ گئی تھی تبھی تو رجوع کروایا حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا کہا رجوع کر لے تو رجوع کب ہوتا ہے جب پڑ جاتی تبھی تو تو طلاق پڑ گئی تھی حیض کی حالت میں اس لیے آپ نے رجوع کروایا خیر تو میں یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ ایک طلاق دینے کا تیسرا فائدہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد یہ عورت عزت شوہر کے گھر ہی میں گزارے اور مردوں کو کہا شوہر کو کہا کہ تم ان کو اپنے گھر سے نکالنا مت یہ عورت کو اس گھر میں تم رہنے دینا جب تک اس کی عزت پوری نہ ہو وہاں تک اس کو تمہارے گھر میں اس کو رہنے دینا لا خریجو ہن کو ہن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے مت نکالو تم اے شوہرو ان طلاق ایک طلاق دی ہوئی عورت کو مت نکالو ان کے گھروں سے جس گھر میں وہ عورت پہلے رہتی تھی وہ ان کا گھر ہے ان کے رہنے کا حق ہے ان کو وہاں سے ان کو مت نکالو اللہ تعالیٰ مردوں کو طلاق دینے والوں کو منع کر رہے اب نکالنا حرام ہو گیا اگر کوئی نکالے دے نکال دے گا تو اس کے لیے نکالنا حرام واجب ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک طلاق کی عدت جو ہے اپنے گھر میں گزرا گزرانے دے اس کو گزرنے کے لیے کہے کہ ہاں، یہاں عزت گزارو قرآن کا حکم تمہارے لیے یہی ہے اور خود عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا بلا یا خوج اور یہ طلاق دی ہوئی عورت بھی خود بھی نہ نکلے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تم خود بھی مت نکلنا اگر تم نکلو گے تو تم ہمارا حکم توڑنے والی گنےگار بنو گی تو عورت کے لیے نکلنا بھی حرام اور مرد کے لیے نکالنا بھی حرام ایک طلاق دینے کا فائدہ کتنا زبردست ہے اس کا اندازہ لگاؤ کہ عزت کہاں گزارے شوہر کے گھر میں اور پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک طلاق میں شوہر سے پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک طلاق ہے اس لیے کیونکہ اس میں عورت شوہر کے لیے حلال رہتی ہے ہدایا میں صاف طور پر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ول متعلقت کا تو و تتزین کہ جس عورت کو ایک طلاق رجعی دی گئی ہو وہ اپنے چہرے کو اچھی طرح دھو کر کے اجلا رکھے پاؤڈر لگا کر کے رکھے اور اپنے پوری پورے سنگار کے ساتھ میں گھر میں رہے شور کے گھر میں رہے تتزینوں کا یہ مطلب ہے باقی اپنا بدن اپنے کپڑے اچھے سے اپنے اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر کے رہے زیورات پہن کر کے رہے بالو میں تیل کنگھی کر کے رہے اچھی طرح سے پورے سنگار کے ساتھ رہے یہ حکم ہے شریعت کا ہدایات کے متن کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اور اس کی وجہ کیا بتائیے لین حلال اس لیے کہ یہ عورت ایک طرح کی صورت میں شوہر کے لیے حلال ہے اس لیے وہ اس طرح سے رہے اور کیوں کیوں اس حکم کی مسلحت کیا ہے اس حکم کے اندر فائدہ یہ ہے یہ شریعت شریعت کے احکام ہے یہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ شوہر کا دل بیوی کے اوپر آ جاوے یہ تین حیض کا زمانہ جو عزت کا اللہ تعالی نے طے کیا ہے وہ اسی لیے طے کیا ہے کہ وہ دوسرے مرد سے جو ہے نکاح نہیں کر سکتی دوسرے مرد سے پیغام میں نکاح بھی نہیں لے سکتی یعنی منگنی بھی نہیں کر سکتی یہی شوہر ہی کے گھر میں یہ تین حیض تک رکی رہے تاکہ اور, اور جو ہے سنگار کے ساتھ میں رہے گی تو شوہر کا دل اس کے اوپر آ جائے گا تو ایک کری ہوئی طلاق بھی واپس لے لے گا واپس لے لے گا چونکہ اس کے اس کے اوپر دل آ گیا اس کی جو ہے زینت کو زیب و زینت کو دیکھ کر کے اس کے اوپر اس کا دل آ گیا بلکہ فکہ نے یہاں تک لکھا ہے بڑے بڑے جو ہے دن جاننے والے علماء نے یہ لکھا ہے کہ رجب جو ہے واپس لینا اس کو اپنے نکاح میں اس کے لیے زبان سے بولے یہ کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ اس سے بوسو کنار کرنے میں اس کو شہوت کے ساتھ بوسا دے رہے تو تو بھی وہ اس کی بیوی بن جائے گی وہ طلاق کا اثر ختم ہو جائے گا یعنی وہ اس کے نکاح میں دوبارہ آ جائے گی چاہے وہ طلاق مانی جائے گی پڑی ہوئی تو اب دو ہی طلاق کا اختیار رہے گا لیکن وہ اس کے نکاح میں آ جائے گی اور صحبت کرے گا تو بھی وہ رجت بل فیل کہلائے گی یعنی وہ فیل کے ذریعے سے اس کو اپنے نکاح میں لے لیا تو ایسی حالت میں صحبت کرنے کی بھی اجازت دی ہے یہ شریعت کے احکامات ہیں آج کل ہمارا معاشرہ ماحول کیا ہے ہاؤ تھپش ہے ہاؤ کرا ہے شوہر شوہر نہ گہرے جو ہے عورت عزت گزارے یہ ہمارا ماحول چارو لبلا کو اللہ بلّا ایسے ماحول کے اوپر قوت اللہ کرتے قرآن کے خلاف ہمارا ذہن بنا ہوا ہے قرآن کو کے احکامات کو امت جانتی نہیں ہے اور الٹا سمجھتی ہے الٹا کیا سمجھتی ہے کہ عزت تو شوہر باپ ماں باپ کے گھر ہی گزرے گی شوہر کے گھر کیسے گزرے گی ایسا سمجھتی ہے اور قرآن میں یہاں سات لفظوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے لا تخرجوهن من بیوتهن اے طلاق دینے والے شوہروں تم ان اپنی بیوی کو اس کے رہنے کے گھر سے مت نکالو ولا یا اور وہ خود بھی نہ نکلے یہاں سے یہ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظ میں اس کا حکم دیا ہے جو ثبوت یعنی قرآن کی آئے ہے تو قطعی ثبوت بھی ہے قطعی دلالت بھی ہے ایسا پکا حکم صاف حکم قرآن میں موجود ہونے کے باوجود ہمارا ذہن اور ہمارا ہمارا دماغ کیا کہتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد میں عورت شہر کے گھر کیسے عزت گزارے گی ایسا سمجھتے ہم لوگ ارے ایک طلاق کا تو حکم یہی ہے کہ بغیر پردے کے شوہر کے گھر میں اسی کمرے میں وہ رہ سکتی ہے اور زیب و نیلک کے ساتھ رہے ایسا حکم ہے تاکہ شوہر کا دل اس پر آ جائے تو رجوع ہو جائے اور نکاح ان دونوں کا باقی رہے بحال ہی باقی رہے کتنا بڑا فائدہ ہے ایک طلاق دینے کا الحمد للہ اب چونکہ یہاں علماء کرام بھی ہے کسی کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ الطلاق کو رتان ابھی امام صاحب نے نماز میں صورت کی یہ آیت پڑھی کہ کو مر رتان طلاق دو مرتبہ ہے تو دو مرتبہ کی تو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے تم دو طلاقوں کو بھی حرام کہہ رہے ہو تو سنو بات سمجھنے کی ضرورت ہے میں نے یہ کہا ہے کہ ایک ساتھ دو طلاقیں دینا حرام ہے اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے شامی کے حوالے سے بات بیان کی ہے اس میں ایک ساتھ دو طلاقیں دینا حرام کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ الگ الگ اگر دو طلاقیں دے یعنی ایک پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دے اس کے بعد اس کی دوسری پاکی کا زمانہ جب آوے اس وقت دوسری طلاق دے تو یہ حرام نہیں قرآن میں طلاق عمر مرتان کیا ہے اس کا یہ مطلب ہے الگ الگ پاکی کے اندر دو طلاقیں دینا جائز ہے ایک ساتھ دو طرح کے دینا حرام ہے اس مسئلے کی وضاحت میں نے اس لیے کی کہ بازو کے دماغ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اشکال اشکال والا ذہن ہوتا ہے فوراً اشکال فوراً اشکال بلا وجہ اشکال تو اس لیے اشکال دور کرنے کے لیے میں نے یہ بات جو ہے سمجھائی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کی باتوں کی باریکی اور گہرائی ہم کو سمجھنا نصیب فرمائے ہاں ایک ایک لفظ بہت احتراجی ہوتا ہے ہماری مفتی کرام کی باتیں جو ہوتی ہے وہ کتابوں کی باتیں ہوتی ہے اور اس میں احتراجی الفاظ ہوتے ہیں یعنی ہر کیب جو ہے نا اس کا ایک خاص فائدہ ہوتا ہے تو میں نے جو کہا دو طلاق کے ایک ساتھ دینا بھی حرام ہے تو میں نے جو بھی لگایا وہ بھی ایسے ہی نہیں لگایا جیسے تین طلاق کے ایک ساتھ دینا حرام ہے اسی طرح دو طلاق کے ایک ساتھ دینا بھی حرام ہے پھر صحیح طریقہ میں نے بتایا کہ ایک ہی طلاق دے اور عدت پوری ہونے تک دوسری طلاق نہ دے تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے طلاق دینے کا اور اس میں یہ فائدے ہیں یہ تین فائدے میں نے بتائے آسانی کے ساتھ میں میاں بیوی دو بارہ بن جاتے ہیں اس میں کوئی پریشانی پیش نہیں آتی اور ایک ساتھ تین تلا کے دینے میں کیا نقصان ہے ارے اس میں نقصان یہ ہے کہ کوئی راستہ ان دونوں کے لیے دوبارہ نکاح کرنے کا نہیں رہتا ہے اب دونوں کو میاں بیوی بننا ہے ان کو شرعی حلالہ کرنا پڑے گا شرعی طریقے سے حلالہ کیے بغیر یہ دونوں آپس میں نکاح بھی کریں گے تو ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے نکاح کرنے کے باوجود بھی حلال نہیں ہوں گے جب تک کہ شرعی طریقے سے حلالہ نہ ہو جاوے اتنا بھاری معاملہ ہو جاتا ہے اور شرعی طریقے سے حلالہ کرنا آسان نہیں ہے عام طور پر جو حلالہ کرتے ہیں لوگ پہلے سے بات طے کر لیتے ہیں ساری باتیں ایک رات کے لیے جو ہے ایسا طے کر کے جو سب باتیں طے کرتے جو کرتے ہیں یہ حلالہ اس کے اوپر لانت حدیث میں آئی ہے اللہ کی فٹکار آئی ہے حدیث شریف ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہو کرنے والے پر بھی اللہ کی لانت ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا یعنی پہلا شوہر جس نے تین طرح کے دی ہے اس کے لیے جو حلالہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی لانت ہے اس لیے کہ اس نے اس کو سکھایا ہے اس کو تیار کیا ہے کہ تو یار ہماری دیوی تھی شادی کری ایک رات میں بس تلا کالی دے سی تاکہ ہمارا مٹ ہلال چل جائے تو آتی کوکڑوں گوٹوین جو ہلالوں کرو سر انہیں اوپر تو لانت فٹکار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس لانت والے ہلالے سے بچاوے پھر شرعی طریقہ کیا ہے شرعی طریقہ ہلالے کا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس عورت کو جو تین تلاقیں دی گئی ہے جب اس کی عدت تین حید پوری ہو جاوے اس کے بعد وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے کوئی شرط کیے بغیر کوئی بات طے کیے بغیر نکاح کرے اور نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی بند کرتے رہے دونوں پھر کسی وجہ سے دفاع کوئی ایسی بات پیش آ جا رہے آپس میں جھگڑا ہو جا رہے کوئی بھی وجہ سے وہ شوہر اس کو طلاق دے دے یا یہ کہ وہ شوہر مر جا تو اس کے نکاح سے یہ عورت نکل جائے گی پھر اس کی جو عدت ہے وہ عدت پوری کرنے کے بعد پہلا شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی نکاح کرنے نکاح کرنا اب حلال ہوگا یہ شرح حلالہ ہے تو میں آپ حضرات کو یہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ اچھا طریقہ سب سے اچھا طریقہ جس میں فائدے ہی فائدے آسانیاں ہی آسانیاں وہ سمجھا رہا تھا اور حرام جو طریقے ہیں طلاق دینے کے وہ سمجھا رہا تھا اس کے نقصانات سمجھا رہا تھا اس میں تین چار چار طریقے میں نے بتائے جو حرام ہے ایک ساتھ تین طلاقیں دینا بھی حرام ایک ساتھ دو طلاقیں دینا بھی حرام اور حیض کی حالت میں طلاق دینا بھی حرام سبق یاد ہو گیا آپ کو ماشاءاللہ اور چوتھا جس پاکی کے زمانے میں صحبت ایک مرتبہ ہو چکی ہو اس میں طلاق دینا بھی حرام اسی طرح عورت نفاس کی حالت میں ہو یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد ڈلیوری کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے اس کو نفاس کی حالت کہتے ہیں تو وہ ناپاکی کا زمانہ بھی ایسا ہے کہ اس میں طلاق دینا بھی حرام ہے اتنے حرام طریقے جو بتائے اس سے لوگ بچیں گے اتنے طریقوں سے جو بچیں گے تو پھر طلاق جو دس فیصد جو رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی کہ نہیں واقع ہونا طلاقوں کا بہت ہی کم ایک دو فیصد بالکل آخری درجے کی حالت ہوگی اس میں یہ بات پیش آئے گی اور اس میں بھی راستے ایسے کھلے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ دونوں دوبارہ میاں بیوی بننا چاہے تو آسان اور دوسری جگہ نکاح کرنا ہے تو بھی آسان اچھا بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ تو میں نے مذاق میں طلاق دی تھی مذاق میں طلاق دی تھی یعنی دل سے میں نے طلاق نہیں دی تھی مذاق میں دی تھی ارے بھی مذاق میں دینے سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے یاد رکھنا حدیث شریف میں آیا ہے سلاۃ جد جد الحز جدل تین کام ایسے ہیں کہ ان کو باقی دل سے کیا جائے تو بھی وہ ہو جاتے ہیں اور مذاق میں کیے جائے تو بھی وہ ہو جاتے ہیں اس میں ایک طلاق کا معاملہ ہے اسی طرح رجعت کا معاملہ بھی ہے کہ مذاق میں رجت کرنے کا تو بھی رجت ہو جائے گی لو واہ رے واہ <laughs> رجعت مذاق میں کرنے کا تو بھی رجت ہو جائے گی گھر آدت ہو جائے گا کتنی آسانی شریعت کے مسائل میں گہرائی میں اترو کتنی ہمارے لیے سہولتیں ہیں واہ رے واہ ہاں؟ نکاح بھی اسی میں ہے <laughs> نکاح جو تیسری چیز ہے نکاح مذاق میں اگر نکاح کر لے گا تو نکاح ہو جائے گا وہ بیوی بن جائے گی اس کو اس لیے یہ چیزیں مذاق کرنے کی نہیں ہے مذاق کا محل نہیں ہے اس میں مذاق نہیں کرنا چاہیے ورنہ یہ چیزیں ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہم کو بتائی ہے ایسی حدیثیں بھی ایسی رہبریاں بھی ہم کو دی گئی ہے کہ اس میں مذاق مت کرنا ہاں، خیر تو میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ قرآن میں اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ ایک طلاق رجعی دینے کا یہ فائدہ بتایا ہے کہ لال اللہ لا تجری لال اللہ یو ہوتے سو بات ہے طلاق دینے والے تجھے کچھ معلوم نہیں ہے نے طلاق کو ایک دے دی ہے لیکن تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا صورت پیدا کر لیتے ہیں یعنی آپس میں جوڑ کی رجاعت کی کیا صورت اللہ تعالیٰ نئی پیدا کر رہے ہیں وہ تجھے تو معلوم ہی نہیں ہے ارے تو اس لیے اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکالنا مت یہی رہنے دینا تو آپس میں جوڑ ہو سکے گا یہاں رہنے دینے کا حکم اسی لیے ہے تاکہ آپس میں جوڑ ہو جاوے رجت ہو جاوے اگر تم نے اس کو نکال دیا یا وہ عورت نکل گئی یہاں سے اپنے باپ کے گھر چلی گئی تو آپس میں رجت کی کیا صورت رہے گی رجت کرنے کی صورت نہیں رہے گی ارے جو یہاں دونوں میاں بیوی ساتھ میں ایک ہی مکان میں رہیں گے تو اس میں زیادہ امکان ہے کہ اس کا دل اس پر آ جا بوسو کنار کر لے اس کے ساتھ جو ہے سہبت کر لے یا زبان سے رجت کر لے اس کا امکان اس میں زیادہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو یہاں پور دیا عزت کے زمانے میں یہاں اس مکان میں پور دیا یہی رہو دونوں تاکہ آپس میں یہ تکڑی ہوئی تلاش بھی ختم ہو جا ہو سکے یہ حکمت یہ راز ہے اس طرح کے اندر یہ فائدے ہیں باقی شریعت پر ہماری روح قربان ہو ہماری جان قربان ہو کیسی عجیب و غریب شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے قرآن کے احکامات کیسے عجیب و غریب ہے ہم لوگ اس کو جانتے ہی نہیں اس کے فائدے اس کے اندر کیا حکمت ہے کیا مسئلہ ہے ہم جانتے ہی نہیں ہیں اچھا دوسری بات حیض کی حالت میں آدمی طلاق دے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کی ابھی اس سے اس کو نفرت ہے اس کی طرف اس کی رغبت نہیں ہے حیض کی حالت میں ہونے کی وجہ سے اس سے جو ہے کچھ دل جو ہے ہٹا ہوا ہے اس لیے وہ بغیر ضرورت کے وہ طلاق دے رہا ہو اور طلاق تو اس سے اللہ کا ہار مل جاتا ہے وہ تو ضرورت کی بنا پر ہی دی جاتی ہے تو ضرورت متحقق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قید لگائی ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق مت دینا کیونکہ وہ نفس نفرت کی بنا پر آدمی دے رہا ہے اور جس باقی کی زبان میں ایک مرتبہ صحبت کر چکا ہے اس میں بھی طلاق دینے کو حرام اس لیے قرار دیا کہ اب رغبت کم ہو گئی ایک مرتبہ صحبت کر دینے کے بعد بیوی سے رغبت شوہر کی کم ہو جاتی ہے تو اس بنا پر وہ طلاق دے رہا ہے کہ بغیر ضرورت کی طلاق ہوئی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ضرورت اس وقت ضرورت ہی میں دے اس لیے قید لگا دی کہ جس میں صحبت ایک مرتبہ ہو گئی اس کو مت دینا دینا ہے تو صحبت کیے بغیر دو اب ظاہر ہے کہ ایک طرف جو ہے حیض کے زمانے میں بیوی سے الگ رہا ہے اور پاکی کا زمانہ جب شروع ہوا تو اب اس کو بیوی کی ضرورت پیش آئی خواہش اس کی شباب پر ہوئی اب ایک طرف طلاق دیتا ہے تو یہ بیوی ہاتھ سے جاتی ہے اور اگر وہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو طلاق کا معاملہ رہ جاتا ہے تو ایسے موقع پر آدمی سوچنا سوچے گا طلاق جو سوچ کر دینے کی چیز ہے ارے طلاق جو ہے وہ غصے میں دینے کی چیز ہے ہی نہیں بہت سوچ کر تو سوچوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باقی کے زمانے میں بھی طلاق دینی ہے تو سوچ لے تجھے اپنی ضرورت اس سے پوری کرنی ہے یا اس سے اس کو طلاق دے کر الگ کرنا ہے دوسری جب ملے گی تب ملے گی ابھی تجھے کیا جو ہے تجھے کیا چاہیے دونوں میں سے کون سی چیز کرنی ہے تو سوچ لے تو سوچنے کا دماغ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قید لگائی ہے واہ رے واہ کیسی شریعت ہے شریعت کے احکامات کی مصلیحت ہے الحمد للہ اب میں نے جو پہلے کہا تھا کہ طلاق دینے سے پہلے چار کام کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وہ چار کام کر لو اور اس میں کامیابی نہ ملے آپس میں میاں بیوی میں جو جوڑ نہ ہو تب طلاق کی اجازت دی ہے تو چار کام کون سے ہیں اس کو سمجھ لو پہلا کام جب بیوی شوہر کی بات نہ مانتی ہو تو شوہر کو پہلا کام کیا کرنا چاہیے فیضو ہن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے شوہروں کو کہ تم ان کو نصیحت کرو اللہ سے ڈراؤ شوہر کا کہنا ماننا کتنا ضروری ہے ایسی حدیثیں ان کو سناؤ جب تم ایسی حدیثیں سناؤ گے تو اس کے دل میں حدیث کی عظمت ہوگی تو شوہر کا کہنا ماننے لگ جائے گی تو آپس میں جوڑ ہو جائے گا وہ نافرمانی چھوڑ دے گی ان حدیثوں کی وجہ سے تو آپس میں جو رہ جائے گا طلاق کی تک بات پہنچے گی نہیں دوسرے نمبر پر حکم یہ دیا ہے کہ اگر اس سے وہ کہنا نہ مانے نصیحت کرنے کے باوجود بھی ایسی حدیث سے سنانے کے باوجود بھی ایسی حدیث سے کہاں پر ہے تم لوگ سنانا چاہو اپنے گھر میں تو میں آپ کو بتاؤں اس کا حوالہ بھیشتی زیور تو عام طور پر گھروں میں ہوتی ہے اس کے چوتھے حصے میں شوہر کے حقوق کا بیان ایک عنوان ہے اس میں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے بارے میں بہت سی حدیثیں بیان کی ہے ایک صفحے میں وہ آپ پہلے خود پڑھ لینا مطالعہ کر لینا اور پھر وہ بیوی کو دینا جو نافرمان بیوی ہو اس کو فرما بردار بنانے کا یہ نسخہ نبوی نسخہ آپ اس کو کے لیے دینا کہ لو تم اس کو پڑھ لو اس میں کیا حدیث کیسی حدیث ہے تمہارے کام کی بہت اہم حدیث ہے اب اگر وہ سیدھے دماغ کی ہوگی تو تو وہ اس کا اچھا اثر لے گی اور مان لے گی شوہر کی اطاعت پر آ جائے گی اور اگر الٹے دماغ کی ہوگی کہا تو تمہارا مطلب نہیں بات کرو ایسا کہے گی وہ تو ایسا الٹا جواب دے تو سمجھ جاؤ کہ ابھی اس کے اندر جو ہے ٹیڑھاپن ہے اب یہ سیدھی نہیں ہوگی کچھ دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے آگے دوسرا طریقہ ان کے مزاج کو درست کرنے کے لیے یہ بتایا وہ جرو فلم کہ تم اپنا بستر ان سے الگ کر دو ان کے ساتھ سونا جو ہے چھوڑ دو ان کو ان سے صحبت چھوڑ دو یہ عملی سزا ہوگی ایک شریفانہ تمبی ہوگی اگر عورت سمجھدار ہے تو سمجھ جائے گی کہ وہ میرا شوہر مجھ سے اتنا ناراض ہے میرے ساتھ سونا چھوڑ دیا دیکھو ایک مسئلہ یہاں بتا دوں میاں بیوی ایک ساتھ سوڑے ایک بستر پر سوئے یہ مستحب لکھا ہے بڑے بچے ہو تو الگ کمرے میں سوئے اور چھوٹا بچہ بالکل جو ہے دودھ پیتا بچہ وہ تو کوئی بات نہیں لیکن سمجھدار وہ الگ کمرے میں سوئے میاں بیوی الگ کمرے میں سوئے اور ایک بستر پر سوئے تو اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے میاں بیوی کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اس کے لیے یہ مستحب کے درجے میں حکم ہے ایک بستر پر دونوں کا سونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حدیث روایت پہ آتی ہے کیا جس بستر پر حضرت آشا رضی اللہ تعالیٰ سوئی ہوئی ہوتی تھی اسی پر آپ نماز تحجد کی پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے پیر اس بستر پر آگے ہوتے تھے تو جو ہے سجا کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی تو آپ کو ان کے پیروں کو جو ہے ہاتھ لگانا پڑتا تھا جس سے وہ پیر سکیل جاتی تھی تب جا کر کے آپ وہاں نماز سجا کر سکتے تھے تو وہ دونوں جس بستر پر سوتے تھے اسی بستر کا کی بات یہ جو ہے حدیث شریف میں آئی ہے بہرحال تو اصل بات میں یہ سمجھا رہا تھا کہ پہلے ہمیشہ سے ساتھ سوتے تھے ایک بستر پر سوتے تھے اب یہ الگ سونے لگے الگ بستر اپنا کر دیا انہوں نے الگ چارپائی کر دی تو آخر سمجھدار بیوی پر اس کا اثر پڑے گا وہ یہ سوچے گی اب میرے شوہر کو آگے ناراض کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے پتا نہیں آگے کیا کرے گا یہ آگے کہیں آگے بڑھ جائے گا طلاق دے جائے گا کیا ہوگا تو وہ کچھ سوچ کر کے پھر سیدھی ہو جائے گی اور کہنا ماننا شروع کر دے گی کہنا ماننا وہ شروع کر دے گی یہ عملی کمبی ہے شریفانہ کمبی ہے جس کے ذریعے سے وہ سیدھی ہو جائے گی یہ اللہ نے بتایا ہے یہ طریقہ اس کو سیدھی کرنے کا کیا وہ ہن فل مداج فل مداجی کی قید ہے اس لیے حدیث میں اس کی وضاحت کس قید کی کہ لا تحجر اللہ فل بیٹ کہ تم بیوی سے الگ جو سونا ہے وہ گھر ہی میں رہنا تم گھر کو چھوڑ کر کے مسجد میں جا کر مت سونا ورنہ وہ یہاں کچھ اور شروع ہو جائے گا اس لیے جو ہے گھر ہی میں اپنا بستر الگ کر دینا یہ قید ہے قرآن میں بھی قید ہے کہ سونے کی جو جگہ ہے دونوں کی ایک اس کو الگ کر دو بس وہ ضرور ہند فلم دادی ایک ایک ایک لفظ کو ایک ایک احتراجی قید کو سمجھنا قرآن کا حق ہے اور ہم لوگوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے اس سے واہ ارے واہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی قیدیں لگا کر کے ہم کو متنوع کیا ہے کہ ایسا نہیں کرو گے اس قید کو چھوڑو گے تو پھر تمہارا نقصان ہو جائے گا واہ ان فل مداج اور بعض عورتیں ایسی ہوگی کہ جو اس سے بھی جو ہے متاثر نہیں ہوگی اور شوہر کی فرما بداری پر نہیں آئے گی تو تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے حکم دیا ہے مردوں کو کہ ہلکی سی مار ان کو مار سکتے وز ربو ہم یہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ اجازت دی ہے مارنے کی اجازت ہے لیکن ہلکی مار حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے غیر مبر رہی کہ زیادہ ایسی مار جس میں نشان پڑ جاوے یا اس میں خون نکلے یا ہڈی ٹوٹ جاوے ایسی مار کی اجازت نہیں مسواک سے مارے ایسا پاس تفسیر میں لکھا ہے اور مسواک سے کیا ایسی ہلکی مار مارنے کی اجازت ہے لیکن یہ طریقہ جو ہے اچھے لوگ اس کو اختیار نہیں کریں گے ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا بھلے ہی یہ ضرور اختیار حکم تمہارے اندر اچھے لوگ جو ہوں گے وہ نہیں ماریں گے مارنے والا طریقہ نہیں اپنائیں گے انبیاء نے اپنی بیویوں کو مارا نہیں مارنے والا طریقہ نہیں اپنا وہ پہلے والے دونوں طریقے ہمارے نبی نے اپنا جب بیویوں نے زیادہ خرچے کا مطالبہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کو سمجھایا سمجھانے کے باوجود بھی جو ہے دوسری مرتبہ مطالبہ کیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر کے ایک مہینے تک کے لیے قسم کھا لی کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا اور بارہ خانے پر آپ جو ہے رہتے تھے اکیلے اوپر کا مکان تھا اس کے اوپر آپ اکیلے رہتے تھے نماز مسجد میں جا کر پڑھ کر آ جاتے اور اوپر چڑھ جاتے تھے نیچے کسی بیوی کے مکان میں جاتے نہیں تھے اس طرح سے وز ربو ہوں واہ جرو ہوں فل اس حکم پر آپ نے عمل کر کے بتایا امت کو خیر تو پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ تین طریقوں سے وہ بیوی تمہارا کہنا ماننے والی بن جا سائن اتا کو دیکھو معیار اطاعت کو کرا دیا اللہ تعالیٰ نے اگر وہ عورتیں تمہاری بیویاں تمہارا کہنا ماننے والی ہو جا رہے فلاں سبیلا تو تم ان کے خلاف کوئی راستہ ان پر زیادتی کرنے کا تلاش مت کرنا ان کو تانا دینا ہاں پہلے نتی نہیں گوستی مار پڑی کہاں گوشتی ایسا جو ہے تانا مت دینا بلکہ شاباشی دینا تو ہاری کہ جو ہے کیوں من شروع کری نہ اللہ نبی کرنا ربی سراسند حدیث میں اثر لین تو کیوں مانتی تھی جی وہ من بہت خوشی تھی ایسا کیا کر کے اس کو اپنی بنا لینا آپس میں جو ہے وہ تھوڑا تناؤ جو ہے اس کو بالکل ختم کرنے کے لیے آپس میں جو ہے محبت بڑھا دینے والی باتیں کرنا ظلم زیادتی والی بات تانا تسلی کی بات بالکل مت کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا فلاں تو بہو والے ان سبیلا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرایا ایسے موقع شوہر جو ہے طاقتور ہے نا تو وہ سمجھتا مجھے بیوی کیا کرے گی تو جو ہے میں ایسا بول دوں گا زبان سے تانا دے دوں گا تو کیا ہوگا نہیں اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈر ان اللہ کان علی کبیرا اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہے اس سے ڈرنا اس سے ڈر کر کے اللہ کی بندی کے ساتھ معاملہ کرنا یہ تین طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے اس کے بعد چوتھا ایک طریقہ اور بتایا بعض عورتیں ایسی ہوگی کہ یہ تینوں طریقوں سے بھی فرما بردار نہیں بنے گی اور میاں بیوی میں دور اتنا آگے بڑھ گیا ہوگا کہ وہ دونوں میاں بیوی اس کو ختم نہیں کر سکتے تو پھر خاندان کے ایک ایک آدمی کو چننا پڑے گا یہ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ جو میاں بیوی ہے ان کے ماں باپ یا خود یہ میاں بیوی اپنے اپنے خاندان میں سے ایک ایک ایک آدمی کو جو فیصلہ کر سکتا ہو دونوں میں دونوں کی باتیں سن کر کے کس کا قصور ہے اس کو سمجھ سکتے ہو اور سمجھا سکتے ہو قصور جس کا ہے اس کو اور آپس میں جوڑ کرا سکتے ہو تو ایسے تراد ایسے حکم فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے دونوں کی بات پوری سن کر کے کس کا قصور ہے اس کو سمجھ کر کے اس کو سمجھا کر کے معاملہ آپس میں کا کرا دینے والے ایسے دو آدمیوں کو چننا پڑے گا عورت کے خاندان کا ایک آدمی اور مرد کے خاندان کا ایک آدمی اور ان دونوں کو یہ معاملہ سونپنا پڑے گا وہ دونوں کی بات سنیں گے اور جس کا قصور ہوگا اس کو سمجھائیں گے اور اس کو دبائیں گے اگر وہ نہیں مانتا سیدھے طریقے سے تو اس کو دبا کر کے جو ہے آپس میں صلاح کرانے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انصلاح اگر یہ دونوں تراد ان دونوں میاں بیوی میں صلاح کرنے کی کا ارادہ کرتے ہوں گے طرف جاری نہیں کرتے ہوں گے کسی اپنے خاندان والے کی بلکہ آپس میں جوڑ کرانے کے کا ارادہ یہ رکھتے ہوں گے تو یوفق اللہ بینہما نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں جوڑ پیدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ جوڑ کر دیں گے لیکن ان دونوں کو کوشش کرنی چاہیے اصلاح کی نیت سے دونوں میں صلاح کرانے کی نیت سے نیت صحیح رکھنی چاہیے طرف داری اپنے خاندان والے کی نہیں کرنی چاہیے تو تو اللہ تعالیٰ جوڑ کرا دیں گے یہ چار طریقے اپنانے سے آپس میں میاں بیوی کا تعلق باقی رہے گا طلاق کی نوبت نہیں آئے گی اگر یہ چاروں تدبیر اسے کام نہ چلے اور دونوں میاں بیوی میں جو ہے جوڑ کی کوئی شکل نہ ہو دونوں کے حقوق پامال ہوتے ہو دونوں پریشان ہو دونوں ایک دوسرے سے ایسے وزن ہو گئے ہو کہ اب جو ہے دونوں کو ساتھ رہنا بہت بڑی آفت اور مصیبت ہو تو ایسی صورت میں دونوں کو زبردستی جوڑ کر کے رکھنا یہ ان پر بلائے عظیم ہے شاہ ولی اللہ صاحب محدود دہلی فرمت ہے ایسی صورت میں ان دونوں میاں بیوی کو جوڑے رکھنا زبردستی طلاق کسی حالت میں نہ ہو آپس میں جو زبردستی ان کو جوڑے رکھنا یہ ان کے لیے بلائے عظیم ہے بہت بڑی آفت ہے اس ایسی صورت میں شریف نے طلاق کا راستہ رکھا ہے اور یہ شریعت کا احسان ہے اللہ کی رحمت ہے کہ ایسی مجبوری میں چھٹکارے کا راستہ دونوں کو الگ الگ ہو جانے کا راستہ رکھا ہے جس جن قوموں میں یہ جو ہے میاں بیوی کے الگ ہو جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے وہاں آباد کر دیتے ہیں عورت جو ہے اپنے آپ کو کیروشن ڈال کر کے جی، اپنے آپ کو جلا دیتی ہے ریل کی پٹری کے نیچے جا کر کے جو ہے مر جاتی ہے ایسے ایسے واقعات دوسری قوموں میں جہاں طلاق کا راستہ نہیں ہے وہاں یہ واقعات کے ساتھ خودکشی کے واقعات اسلام کا یہ کمال ہے کہ وہ جامع ہے اس کے اندر جو ہے لچک ہے ہر جو ہے چیز جو جہاں جس کی ضرورت ہے وہاں اس کی جو ہے تسلیم کیا گیا ہے کہ اب یہاں پر طلاق کی ضرورت ہے اب طلاق کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے تو وہاں اجازت دے دی کہ اب طلاق دینا گناہ نہیں ہوگا اب طلاق دینے سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے اب اس کی اجازت اللہ نے دی ہے قرآن میں جگہ جگہ طلاق کا مسئلہ آیا ہے طلاق عمر رتار تل ہن ابھی جو میں نے آیت پڑھی تھی تم پڑی ہن اس طرح بہت سی آیت میں طلاق کا مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اس کی اجازت دی ہے اس کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق ہم طلاق دیں گے ان شاء کوئی نقصان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کافی وقت ہو گیا ہے سبحان اللہ الحمد سبحان